کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی تین صفات پر بات شروع فرمائی تھی ایک اس بات پر کہ ابداع کیا چیز ہے اور چیز جس کی پہلے سے کوئی مثال نہ ملے پھر دوسری بات حضرت نے عالم فرق کے متعلق فرمائی کہ چیزوں کی تخلیق اشیاء کا بننا اور تقدیر اور تخلیق دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ بغیر کسی مثال کے بنے مادہ جو تمام اشیاء کی اصل ہے وہ بنے اور اللہ تعالیٰ اسے خود سے بنائے اور ایک ہے ایک چیز سے کوئی چیز بنے تو یہ جو عالم خلق ہے یہ پوری کائنات جو نظر آتی ہے یہ عالم خلق ہے کہ ایک چیز سے ایک چیز آگے بنتی ہے اور ابداع جس چیز کا نام ہے وہ اب تک نہیں ہو سکا اور اس کائنات میں اب ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسے کرے اللہ نے مادے کو صرف اپنے اختیار میں رکھا ہے اور خدا نے کسی کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ بغیر کسی چیز کے کوئی چیز آگے کو بنا سکے مثلا اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بنایا تو اب آدمی کہتا ہے کہ یہ آکسیجن ہے اس میں ہائیڈروجن ہے فلاں چیز ہے فلاں چیز نہیں ہے تو یہ خود آکسیجن کس طرح بنی تھی اللہ نے اسے بنایا اگر اللہ نہ بناتا تو کوئی نہیں ہے جو بنا سکے حتیٰ کہ اب بھی کوئی نہیں ہے کہ اللہ اس کائنات سے اس چیز کو نکال لے تو کوئی بنا سکے جتنا کچھ بھی ہے اس پوری کائنات میں یہ سب کا سب خلق سے خلق ہے تخلیق سے تخلیق ایک چیز بنی بھی ہے پہلے سے اور اس سے پھر آگے چیزیں بنتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی پہلے سے کوئی چیز نہ ہو اور پھر نئی چیز بنا لے درخت ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا بیج ہے اللہ نے اسے اس کائنات میں پیدا کیا اور اس سے درخت بنا اب جتنے بھی درخت ہیں یہ بیج پھر درخت کو بنائیں گے اور درخت بیج کو بنائے گا آپ کوئی آدمی یہ کہے کہ بیج سرے سے کسی چیز کا بنا لے تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری اللہ تعالیٰ کی صرف جو بیان کی وہ خلق ہے اور تیسری چیز ہے تجربہ کا بیان بعد میں ہے تو ایک عالم تبدیل ہوا کہ کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ نے پیدا کی ایک عالم خلق ہوا کہ چیز سے چیز کو پیدا کیا ایک عالم تدبیر ہے تو تین چیزیں ہو گئی حضرت نے اس سے اللہ کو شروع کروایا جہاں تک تدبیر کا تعلق ہے اللہ کا عالم فرمایا بدیع السماوات والارض آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابق مثال کے پیدا کرنے والا بدعت بدرت کو بدرت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل قرون اولا سے ثابت نہیں ہوتی بہت مثالیں اس کی مل جائیں گی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے المستقیم اس میں انہوں نے کئی بدعات کا ذکر کیا ہے اور اسے رد فرمایا ان بدعات میں جو حضرت نے ذکر کی ہیں رحمت اللہ علیہ نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں اس پر غور کریں کہ یہ بدعت ہوتی کیا چیز انہوں نے یہ مثال دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں انہوں نے یہ سنا کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے تین رکتیں اور وہ تین رکتیں پڑھی جائیں گی اس لیے کہ والدین کو اسال ثواب کریں گے اسال ثواب کے لیے کہ انہیں ثواب پہنچے جو اس زمانے کے بدرتی تھے انہوں نے کہا کہ والدین کا بڑا حق بنتا ہے اور آدمی کوتاہی کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی والدین کا حق اور ان کا فرم ہی ہو تو جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب جو تمہیں ان سے محبت ہے تم لوگوں نے کیا کیا تو لوگوں کے جذبات کو ابھارا اور پھر کہا کہ اس طرح کرو کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک نماز اور پڑھا وہ تین رکتیں جو مغرب کے بعد پڑھنی ہیں وہ برائے ثواب والدین تو لوگوں نے شروع کر اور ان کے لیے آسانی یہ تھی کہ حنفی فقہا کے علاوہ دیگر ائمہ کے مسالک میں ایک رکعت نماز جو ہے یہ ہوتی ہے ہمارے حضرات نہیں کہتے وہ ایک رکت نماز کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کم سے کم دو رکت نماز ہے تو دیگر آئمہ کے نزدیک چونکہ تین رکتیں نماز کی ہو سکتی تھی اور گاؤں اور دیہات میں یہ ماحول ہوتا ہے اب بھی یہ اس زمانے میں بھی تھا کہ مغرب کے وقت تک لوگ پارے ہو گئے پھر کھانا کھایا پھر عشاء کے بعد سو گئے تو جو اس زمانے کے بگڑتی مولوی تھے انہوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ انہوں نے کہا اس طرح کرو تین رکتیں پڑھا کرو اور دوسرے ان کے نزدیک نوافل کی جماعت کی جائز ہے یہ تو سب سے زیادہ سختی حنفی فقہا کے ہاں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن نوافل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے ادا کیا بس انہیں پڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں پڑھا جا سکتا تو یہ دو رعایتیں انہیں خود اپنی فقہ سے مل گئیں ایک تو ایک رکعت تین رکعت پانچ سات جتنی مرضی پڑھ لو اور دوسری یہ کہ نوافل کی جماعت تو انہوں نے کہا کہ مغرب کی نماز کے بعد گاؤں والے سارے مل کے تین رکتیں پڑھا کرو اپنے والدین کے اسال ثواب کے لیے تو ابن دینیہ رحمت اللہ علیہ نے سراج کی ان کی کتاب ہے اس اس پہ پہ رد کی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے ایک دوسری نماز شروع کی اور اس نماز کی اسال ثواب کی کوئی کوئی اصل اس نماز کی قرون بلا میں نہیں ملتی تو اس سے پتا چلا کہ اصال ثواب جائز اور یہ اپنی طرف سے قیودات اور پابندیاں کے تین رقط اور پھر سب مل کے پڑھیں اور جماعت سے پڑھیں اور روز پڑھیں یہ ناجائز کیونکہ اشال ثواب تو جائز ہے ہی ہے اس پہ تو مت کا اختلاف نہیں ہے اختلاف تو اس بات پر تھا کہ یہ جو تم نئی نئی پابندیاں لگا رہے ہو تین رکھتے اپنے پاس سے کہہ رہے ہو کہ مغرب کی سنتوں اور سنت کے بعد تین رکھتے اور کے پڑھا کرو دوسری بگڑ کا شیخ نے ذکر کیا تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بدتر چیز جو انہوں نے شروع کی یہ سارے حضرات جائز قرار دیتے تھے غائبانہ نماز جنازہ کو ہمبلی اسی لیے رمین شلی بہن میں اب بھی غائبانہ جنازہ ہوتا ہے حنفی فکا نہیں مانتے غائبانہ جنازے کو تو لیکن وہ تو مانتے تھے تو اس لیے ان سارے علاقوں میں جہاں جہاں بھی ہمبلیوں کا اثر تھا انہوں نے کہا کہ امت میں اتنے افراد بھر جاتے ہیں پچھلی صدیوں میں اتنے اتنے علماء دین انتقال فرما گئے تم نے کبھی کسی کے لیے سال ثواب نہیں کیا تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو روزانہ ایک جنازہ پڑھا کریں گے اور جنازہ برائے اصال ثواب کل امت تو روز جنازہ پڑھتے ہیں امام کھڑا ہوتا تھا اور جتنی بھی رقم اس سے پڑھانی ہوتی تھی جنازے کی پڑھاتا تھا اب یہ جنازہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے پچھلے اگلے جتنے علماء امت انتقال فرما گئے جتنے بھی مرحومین مسلمین ہیں سب کے لیے وہ جنازہ روز پڑھا کرتے تھے بڑی شدید نقیر کی اس وقت اتنے تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس پہ اور انہوں نے کہا کہ نب سے ثواب جائز مگر یہ جو تم حرکت کرتے ہو یہ کرتوت ناجائز ہیں تو بگر کو بگرد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اصل جس چیز پر عمارت بنائی جاتی ہے اس کی اصل چاہے قائم ہو جیسے اصال ثواب لیکن اس کے بعد جو کئی اور پابندیاں لگائی جاتی ہیں اس کی کوئی مثال کو اولا میں نہیں دوسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی صفت خلق پر بحث کی تخلیق پہ تو تخلیق پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جس بحث کو شروع کیا ہے تو اصل میں انہوں نے منطق کی بات شروع کی اس لیے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ منطق کو خوب پڑھے ہوئے تھے اس لیے ان کی کتابوں میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں تحریر ہوئی ہیں حضرت یہاں جب تک انسان نے منطق کو آخری درجے تک فلسفے کو نہ پڑھا ہوا اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کما کو سمجھ میں نہیں آتی اس لیے جو علماء منطق اور فلسفے کے پڑھنے پڑھانے کو برا کہتے ہیں وہ جب اپنے بچوں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ بچے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں سمجھ سکتے اسلاف کو نہیں سمجھ سکتے حتیٰ کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تو بہت بڑے آدمی ہیں ان کے بعد امت میں دو آدمی جو ابھی قریب کے دور کے گزرے ہیں ان کی ساری کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ایک حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک حضرت خانوی نور اللہ مقدم کی حالانکہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پہ بھی تو ایک صدی بھی نہیں ہوئی انیس سو تینتالیس بیالیس سے حضرت کا انتقال ہوا ہے ابھی تو ستر اسی سال پہلے کے وہ ہیں لیکن ان کی کتابیں سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر منطق نہ پڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں العقل والنقل على ان اللہ تعالی خلق العالم انواعا و اجناسا عقل اور نقل دونوں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا کیا ہے انواع میں اور اجناس میں دو لفظ استعمال جس اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت مختلف ہوتی ہے اور نو اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حقیقت ایک ہوتی ہے اور نو کے بعد مزید تقسیم ہے فرق یہ تین ہیں منافقہ کی اصطلاح میں جنس اس چیز کا نام ہے جن میں حقائق مختلف ہوتے ہیں مثلاً ایک آدمی کہتا ہے حیوان حیوان کا مطلب ہے زندہ جسم اب زندہ جسم گھوڑے کا بھی ہو سکتا ہے گدے کا بھی ہو سکتا ہے انسان کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ جنس ہے اس میں زندگی عام ہے حقیقت ہے لیکن اس میں حقائق مختلف ہیں گدا ہے تو الگ ہے انسان ہے تو الگ ہے گھوڑا ہے تو الگ ہے اس سے نیچے اتر کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نو ہے اور نو میں چیزوں کی اشیاء کی حقیقت ایک ہوا کرتی ہے جیسے نو انسان غلط عام طور پہ بولا جاتا ہے تو انسان سارے کے سارے اپنے اعضاء جس میں ایک دوسرے کے مشابے ہوتے ہیں نو یہ ہوتی ہے اور نو کے بعد فلاسفہ یہ مناسبہ یہ مزید تقسیم کرتے ہیں فرد کی اور وہ کہتے ہیں فرق مختلف ہوتا ہے کوئی کالا ہے گورا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے دس فرق نکل سکتے ہیں دو انسانوں میں تو فرق ایک چیز ہے فرق سے اوپر چلے جائیں تو پھر وہ نو آ جاتی ہے اور نو سے بھی اوپر چلے جائیں تو جنس آ جاتی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سے یہاں شروع کیا ہے تو اس پہ وہ بھی لوگ غور کر لیں جو منطق اور فلسفے کی انداز مخالفت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں پڑھائی جانی چاہیے تو نہیں پڑھا لیں پھر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آگے چل کر جو اصل علوم کی کتابیں ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی اب منطقی یہ کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ابتدائی کتابوں میں بھی مل جائے گا لیکن اس پہ جو اعتراضات امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کیے ہیں اب تک ان اعتراضات کے جواب کسی نے اتنی زیادہ بولی سینا نے بھی لکھا ہے اور بولی سینا کا رد جہاں امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے انہوں نے شدید اس کا رد فرمایا وہ کہتے ہیں غلط بات ہے کہ انسان ہے پھر اس پہ اعتراضات کرتے ہیں اب جس نے منطق کو پڑھا ہی نہیں وہ اس سے بالکل آسانی سے چھوٹ جائے گا ہوگا نہ ہم نے پڑھا ہے نہ ہمیں ضرورت ہے بولی سینا کو پڑھنے کی اور نہ امام راضی کو پڑھنے کی ہمیں کیا پڑھا ہے جو مرضی لکھتے رہے ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے لیکن کوئی پڑھنا چاہے گا اگر انہیں تو اگر اس نے منطق اور فلسفے کو پڑھا ہوا ہوگا پھر جا کر سمجھ آئے گی کہ ہاں اس مقام کی بات کرتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھو انہوں نے تو انواع اور اجناس لکھ دیا اب اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل پڑے ان کا تو ان کا تو زمانہ بھی ایسا تھا لوگ پڑھے لکھے تھے لیکن اب اگر نو اور جنس کی تاریخ نہ پتا ہو تو پھر انسان مشکل میں بڑھ جاتا ہے پھر حضرت فرماتے ہیں و نو خواص خواص خواص اور ہر نو اور جنس میں کچھ خواص ہیں پھر فرماتے ہیں نویل انسانی انسان کی جو نو ہے مثلا مثال کے طور پر خاصا تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ کہ یہ بولتا ہے بات کرتا ہے ظہور البشرا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جو جو اوپر کا حصہ ہے جد ہے خال ہے یہ ظاہر ہوتی ہے ظہور کے معنی یہ ہے کہ اس پر بال نہیں ہوتے جیسے جانوروں پہ بال ہوتے ہیں دمبا ہے بکرا ہے گائے ہے ان جانوروں کو لے لیں تو ان کی جد چھپی ہوئی ہوتی ہے انسان کی جد کھلی ہوئی ہوتی ہے انسان کے جسم پہ ایسے بال نہیں ہوتے اسی لیے انسان کو کپڑے پہننے کی ضرورت پیش آتی ہے اور جانوروں کو نہیں ہوتی ان کی کھالوں کے لیے کافی ہوتی ہے فرماتے ہیں بس سوا القامہ اور اسی طرح انسان کا سیدھا کھڑا ہونا کہ اس کا قد سیدھا ہوتا ہے اب انسان کا قد سیدھا ہوتا ہے اور باقی جانوروں کو دیکھ لیں تو چار چوپائے ہوتے ہیں یا شش پائے ہوتے ہیں زمین پہ نیند ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتے ہیں انسان میں اور ان میں بنیادی فرق ہوتا ہے وہ فہم الخطاب اور اسی طرح دوسرے حیوانات جو ہیں ان چیزوں کو نہیں سمجھتے انسان کتاب کو سمجھتا ہے یہ سب کی سب چیزیں انسانی میں پائی جاتی اگر ہم اس کی مزید تشریح کریں تو اس سے اوپر کر چلے جائیں انسانی سے تو جنس آ گئی حیوان کی زندگی ایک ہیں ہیں پتھر پتھر کے مقابلے میں پتھر میں بظاہر زندگی نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں جب انسان آئے گا تو انسان میں یا, یا, یا جب پتھر کے مقابلے میں حیوان آئے گا تو حیوان میں زندگی ہوگی اب زندگی گھوڑے میں بھی ہے انسان میں بھی ہے پھر فرق کریں گے تو کہیں گے کہ یہ نو انسانوں کی ہے اور یہ نو جانوروں کی ہے پھر انسان میں کہیں گے کہ یہ حبشی ہے یا یہ افریقی ہے یا یہ یورپ کا رہنے والا ہے یہ سیاح سفید ہے تو پھر فرق کی تقسیم آ جائے گی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی نو کے کچھ خواص ہیں اور خواص انہوں نے یہاں پر چار ارشاد فرما دیے ایک تو انسان گفتگو کرتا ہے دوسرے اس کی جلد کھلی ہوئی ہے بالوں سے ڈھانپی بھی نہیں ہے اور تیسرے وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور چوتھے یہ کہ اس میں کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ نو سے خاصت ہو اور اسی طرح تم دیکھو تو گھوڑا ہے اس گھوڑوں کی بھی ایک نو ہے اور اس نو کی خصوصیت یہ ہے کہ افغیل وہ کیا کرتا ہے وہ ہے وہ کون بشرت ہی شارا اور اس کی جو کھال ہے گھوڑے کی وہ بالوں سے ڈھانپی بھی ہے ہی اوجا اور اسی طرح اس کی کامت جو ہے وہ اوجا ہے یعنی ٹیڑھی ہے وہ اللہ یا قطر خطاب اور وہ خطاب کو نہیں سنتا نہیں سمجھتا وہ سم اور اسی طرح آپ زہر کو دیکھیں تو زہر جو ہے اب اس میں زندگی نہیں پائی جاتی اخلاق الانسان یا یتناول تو جو انسان اسے کھاتا ہے اس کو وہ ہلاک کر دیتا ہے وہ خاصت طبیل اور اسی طرح ادرک سونٹ کی خصوصیت آپ دیکھیں تو الحرارت وہ حرارت ہے بل اور اسی طرح اس میں خشکی پائی جاتی ہے وہ خاصت القافور اور کافور کو دیکھو تو اس میں برودت ٹھنڈک ہے قیاس اور اسی طرح آپ قیاس کر سکتے ہیں جمیع الانواع میں المادن والنباتی والحیوان جتنی بھی معدنیات پائی جاتی ہیں نباتات پائی جاتی ہیں اور حیوانات پائے جاتے ہیں ان سب پر آپ غور کر سکتے ہیں یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی عبارت کا پہلا پہلا ہے جو مکمل ہوتا ہے اس عبارت پہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انواع بیان کی کہ تین قسم کی پائی جاتی ہیں پتھر پائے جاتے ہیں انسان پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانور پائے جاتے ہیں اور پھر ایک چیز اور بھی بتا دی کہ انسان اور جانور حیوان ہونے کے ناطے زندگی کی وجہ سے آپ ایک طرف کر لیں تو نباتات درمیان میں آ جاتی ہیں پتھر الگ ہیں نباتات الگ ہیں یہ چیزیں الگ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات وجرت عادت اللہ اور اللہ تعالی کی عادت یہ ہے کہ اللہ تنفق الخواص اللہ تعالیٰ ان کے خواص کو اس سے الگ نہیں کرتا جس چیز پہ کہ اس نے اسے پیدا کیا ہے وہ ان مشخصات الفراد خصوصاً کو الخواص اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز یہ اللہ کی عادت اللہ کی فطرت اور قدرت اس کی چل رہی ہے کہ جس چیز میں جو خاصیت رکھ دی ہے اللہ اس خصوصیت کو قائم رکھتا ہے تعین لباس محتملات محتملات الانواع خصوصاً فی خواص اجناسیہ اور اسی طرح اللہ تعالی نے اجناس میں یہ خصوصیت در خصوصیت رکھی ہے کہ اس میں افراد مزید بنتے چلے جاتے ہیں یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر میں اس کی آپ سے عرض کرتا ہوں في العموم والخصوص كالجسم والنام والحيوان اور اسی طرح یہ جو معانی ہیں یہ جو نام ہم نے دی ہیں ان میں سارا ترتب پایا جاتا ہے مرتب ہوتا ہے عموم اور خصوص کا جیسے جسم ہے نامی ہے کوئی چیز بڑھنے والی ہے حیوان ہے انسان ہے اور یہ انسان کے لیے بحاظ شخصو اور یہ جو یہ جو تمیز پائی گئی ان سب چیزوں میں اس میں عقل ہے جو فرق کرتی ہے وہ یوزیف اللہ فاست ان علامہ یا اللہ اور عقل رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کو اس چیز کی طرف وہ سکھائے اس کی رہنمائی کرے ہر چیز کی جو خصوصیت اللہ نے اس میں رکھی <clears throat> نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ خواص کثیر من الشیا کہ بہت سی اشیاء میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اللہ نے رکھی وہ اضاف الآثار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کا جب اثر مرتب ہوتا ہے تو اس اثر کو اس چیز کی طرف لوٹایا کزالی کا قول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ اصل بینا تو مجمت المریضے کہ دیکھو جو تلبینہ ہے نا اس سے مریض آدمی کا دل وہ ذرا جم جاتا ہے اس کا دل فرحت راحت محسوس کرتا ہے بکول ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اس سودائی کی جو سیاہ دانا ہے شفا من کل دائن ہر ایک بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فی ابوال البلی و البانی کہ اونٹوں کے پیشاب میں اور اونٹوں کے دودھ میں شفا ان شفا ہے ان لوگوں کے لیے لربت جن لوگوں کے پیٹ خراب ہو گئے ہوں بقولی فی شبرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبرم کے متعلق لکھا کہ جارن جارنو یہ تو انگارا ہے بہت زیادہ گرم یہ عبارت ہے تاریخ رحمۃ اللہ علیہ کی صفت تخلیق کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ خصوصیت رکھی ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے آخر پہ پہنچ کے اس کی چار مثالیں بھی ارشاد کروا ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ لل ٹپ چل رہی ہے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کی ہے ان میں کچھ نہ کچھ خصوصیات رکھی ہیں انسان کی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ وہ مادے سے متاثر ہوتا ہے اور مادے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان سے متاثر ہوتی ہے روحانیات کا جو عالم ہے اس کی اپنی خصوصیات ہیں انسانوں کی اپنی خصوصیات ہیں جانوروں کی اپنی خصوصیات ہیں نباتات جو ہیں ان کی اپنی خصوصیات ہیں اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال اس کی دے دی اور پہلی مثال میں فرما دیا کہ تلبینہ جو ہے یہ مریض کے دل کام آتا ہے یعنی دن کو خوش کرنے کے لیے غم کو دور کر دیتا ہے تو غم ایک ایسی چیز ہے جس کی بظاہر کوئی شکل صورت تلبینا تلبینہ جو ہے جو کا آٹا لے لیا جائے اور اس میں دودھ شکر اور گھی جی شامل کر دیا جائے اس کا حلوہ بن جاتا ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں صحیح بخاری میں آتا ہے <coughs> آپ نے فرمایا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ دل کے مرض کے لیے ٹھیک کسی انسان کو دل کی تکلیف ہو جائے تو تلبینہ کا استعمال کرے اور دوسری یہ فرمایا کہ غم کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت کی جو زندگی ہے اس پر مادے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور روح جو ہے اس مادے کے اثر کو قبول کرتی اور اس کے برعکس بھی کہ روح جو ہے وہ مادے کی طرف لوٹ آتی ہے اور روح جو ہے اس کی مختلف اشکار اور اقسام بن جاتی ہے اسی لیے جب آپ علم کلام کی کتابوں کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ علم کلام میں ماتریتی حضرات کو جب آپ پڑھتے ہیں حنفی ہمیشہ ماتریتی رہے حنفی کبھی اشعری نہیں ہوئے عشاعرہ اور ماتریتی دونوں بنیادی طور پر اہل سنت والجماعت ہی سے تعلق رکھتے ہیں دونوں کا عقائد بالکل بارد اعلیٰ کی صفات سے یا دیگر معاملات میں بالکل وہ اسی منہج پر قائم ہیں جس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قائم تھے لیکن آگے جو چیزیں آنی ہیں اس میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا اور اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ کیوں اختلاف پیدا ہوا اور اختلاف کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ماتریتی فکاہ سارے ماورا نہر سے تعلق رکھتے تھے اشریف کو کہا جو تھے یہ عراق سے اور ان علاقوں سے تھے اگر یہ یہاں عراق سے آئی ہوتی اور اور یہ مصر شام سے آئی ہوتی تو اس میں حدیث کا رنگ غالب ہوتا یہ چونکہ آئی ہے ساری ادھر ماتریدیوں کی علم کلام اور سارا ادھر ماورا الناس سے اس میں فلسفے کا اور اقلیات کا غلبہ اور جب اقلیات کا غلبہ ہے تو ہمارے اس موجودہ دور میں چونکہ یورپ کا اور اس تہذیب کا اثر اور غلبہ ہر طرف آ رہا ہے اس لیے سب سے زیادہ ان کے اعتراضات کے جوابات ملتے ہیں تو یہی ملتے ہیں ماتریدی کو کہا انہوں نے مستقل اس پر بحث کی ہے کہ روح مادے سے متاثر ہوتی ہے یا نہیں اور پھر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس امت میں مس ہوتا ہے ایک تو ہے مس جو جسمانی طور پر قرآن کریم میں آیا ہے کہ تنخواہ ہی اللہ نے کہا کہ تم بندر بن جاؤ پر بنی سہیل والے بندر بن گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں یہودیوں کے متعلق ایک جگہ آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں سور بنا دیا اور ایسے کر دیا اور ایسے کر دی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی اور وہی آئی تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری امت پہ مست اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت پہ مست نہیں ہوگا تین دعائیں حدیث میں آتا ہے فرمائی تھی عرض کی تھی ایک مست نہ ہو اور ایک پوری امت مجموعی طور پر ہلاک نہ ہو جائے اور تیسرے ان لوگوں کو اتحاد مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں مجموعی اعتبار سے ہلاک بھی نہیں کریں گے کہ ساری امت ہلاک ہو جائے مشکات وغیرہ کی روایت آ رہی ہیں ٹی ہے مسلم میں بھی ہے اور مت ہو جائے آپ کی امت میں یہ بھی نہیں کریں گے اور اتحاد اتفاق امت کو دے دیں یہ نہیں کریں گے اس کے شاہ عبدالحق صاحب محدود دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دلیل ہے اس بات کی کہ کبھی کبھی نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی اسے منوا نہیں سکتا کافی کسی کا زور تھوڑا ہی چلتا ہے اب یہ جو بات کی درمیان میں مست اس امت میں وہ اس طرح تو نہیں ہوتا لیکن معتریدی فقہا قائل ہیں کہ مس روح کا ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو جس چیز کا غلبہ اس کے باطن پر تھا وہ چیز اس پہ غالب آ جاتی اس کی روح سور کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس کی روح بندر بن جاتی ہے اس کی روح بچھو بن جاتی ہے یہ روح کا مسق جو ہے یہ اتنی تباہ کن چیز ہے کہ اگلے جہان میں پھر جب یہ پہنچتا ہے تو پھر اسے بندر کی شکل اور صورت میں رکھتے ہیں پھر اسے سور کی شکل اور صورت میں رکھتے ہیں اور پھر اللہ اگر چاہے تو ان کو واپس اس دنیا میں بھیجتا ہے عذاب دینے کے لیے لوگوں اور اس کو ہمارے شاہ العزیز صاحب رحمت اللہ نے تعبیر کیا ہے وہ کہتے ہیں جسے ہندی میں بھوت کہتے ہیں حضرت بنواتے ہیں وہ روح واپس آتی سوال اس پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنا گناگار ہو کر مرا تو رشتے چھوڑ دیں گے بعد میں تو وہ کہتے ہیں اس کا عذاب یہی ہے کہ اسے جانور کی صورت میں مصب کر دیا جائے تو جب یہ مست ہو جائے گا تو یہ جانور بن جائے گا یہ وہی چیز ہے جو ہندو کہتے ہیں نا صاف جنم ہے اور تناسب ہے ان کے ہاں کسی وقت میں یہ صرف ایک رائے کی حد تک بات ہے ضروری نہیں یہ صحیح ہو اس کی تعریف اس کی کہاں سے یہ بات لی ہے یہ بھی ارد کر دیتے ہیں لیکن ہندو جو کہتے ہیں نا کہ ایک جنم میں دوسرا پھر تیسرا اور ساتویں جنم میں جا کے کہیں اس کی بخشش ہوتی ہے یہ ابتدا میں کہیں بات تھی اس لیے کہ ہندو مذہب جو ہے یہ جو آیا ہے تو یہ مذہب انبیاء علیہ السلام السلام کی کے ذریعے آیا ہے ایسے نہیں ہے کہ ہندوؤں نے اپنے پاس سے کوئی مذہب گھڑ لیا ہے وہ تو پھر چونکہ یہ مذہب بہت قدیم ہے اتنا قدیم ہے کہ وہ تاریخ کو پتا نہیں ہے کہ یہ مذہب کب سے چلا اتنے لاکھوں کروڑوں سال پرانا مذہب ہے تو وہ نسل در نسل جو بدعات اس میں شامل ہوتی گئیں ہوتی گئیں ہوتی گئیں تو کچھ سے کچھ یہ ہندو مذہب بن گیا ورنہ اصل میں کہاں سے چلا تھا آپ اگر ہندوؤں کے بت دیکھیں تو کسی کے پانچ ہاتھ ہیں کسی کے سات ہاتھ ہیں ایسے بد شکلے اور ایسے بدروئے ہیں کہ دیکھ کے آپ بچے کو ڈر لگتا ہے کہ یہ خدا ہے یہ کیا مصیبت یہ چیزیں ہیں نا اس پہ حضرت مرزا مزاج جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے خلیفہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ نے لکھا ہے اور انہوں نے بھی ایک پتہ کی بات کی ہے حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ سب سے کسی کو جواب دیا ہے حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ نے جو بات کہی ہے نا وہ بڑی عجیب بات ہے اس کے دو فائدے ہیں ہیں وہ آپ سے عرض کرتے مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہندو اہل کتاب اور وہ کہتے ہیں کہ کتاب کسی زمانے میں نازل ہوئی تھی اور پھر اس کتاب کو انہوں نے تبدیل کی ہے یہ گیتا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حضرت کی اپنی تحقیق ہے آگے کوئی مانے نہ مانے ایک الگ بات ہے اور پھر وہ بتاتے ہیں یہ حضرت کا پانی فتی رحمۃ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بت تم دیکھتے ہو پانچ ہاتھ اور سات پاؤں اور یہ اور وہ یہ اصل میں جنات کے زمانے سے مذہب یہ چلا آ رہا ہے اور اس وقت جنات کی شکلیں انسانوں نے دیکھی تھی جنات میں بھی پیغمبر آئے ہیں اس پہ بحث کی ہے تفصیل بدری میں کہ جنات میں پیغمبر آئے تھے یا نہیں آئے تھے حضرت فرماتے ہیں جنات میں پیغمبر آئے وہ پیغمبر جن تھے جب ان کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے تو ان کی شکل و صورت کے بت بنائے گئے تو جنات میں کسی کے پانچ ہاتھ تھے کسی کے سات پاؤں تھے تو ایسے ہی بت بنتے بناتے یہ سب کچھ ہو گیا قاضی صاحب احمد علیہ کی رائے گی اس تعلیم میں کہیں یہ آیا ہوگا کہ انسان کی روح ان اعمال کے تحت مست ہوتی ہے جو کچھ اس نے زندگی میں کیے بس یہ نبوت کا کوئی پیغام ہوگا کہیں آیا ہوگا اس کو ہندوؤں نے آہستہ آہستہ تبدیل کیا اور متناسب کے قائد کو ہندوؤں کا موجودہ تناسب ماننا یہ کفر ہے اگرچہ لیکن اس کفر کی اصل کئی دیکھو تو یہ مل جاتی ہے اور اس بات کی تائید حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے خود کی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہندوؤں کا جو تناسب ہے یہ اصل میں روحوں کا بگاڑ ہے روح بگڑ جاتی ہے روح جو ہے وہ تباہ کر دی جاتی ہے مست کر دی جاتی ہے اور حدیث میں جو اس کی چیزیں آئی ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتوا عزیزی میں پوری مستقل کے بحث لکھی ہے اور انہوں نے معراج کی حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اثر پر پیشہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر رشوت غالب ہوتی ہے رشوت جو لوگ کھاتے ہیں ان کی روحیں مرتے وقت مسق کر دی جاتی ہیں اسی طرح معاذ اللہ کوئی آدمی آدھی بدکار ہو اس کی روح کا مس ہو جاتا ہے مثلا کسی آدمی کے باطن میں ایزا پسندی کا غلبہ ہے تو اس کی روح بچھو میں تبدیل کر دی جائے گی کسی آدمی میں بہت زیادہ لوگوں کو چالاکی پھرتی سے دھوکہ دینے کا غلبہ ہے تو بندر میں تبدیل کر دیا جائے گا کسی آدمی کی روح میں بے حیائی کا غلبہ ہے تو موت کے بعد اس کی روح کو سور میں تبدیل کر دیں گے کسی آدمی پہ درندگی کا غلبہ ہے قتل غارت گری لوگوں کو تنگ کرنا اس میں وہ دلچسپی رکھتا ہے روح پہ یہ غلبہ ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح کو کتے کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا جتنے باطن کے خواص ہیں اس کے مطابق روحیں تبدیل کر دی جاتی ہیں یہ ہمارے ماتریدیوں کا بھی مسلک ہے انہوں نے بھی لکھا ہے شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک نے لکھا ہے اس لیے یہ کہا اور یہ صوفیہ تزکیے کو ضروری کرا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تزکیہ کرو قبل اس کے کہ تمہاری روح نکلے تو کسی جانور کی شکل میں تبدیل ہو جائے یہ مس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ ہے رشوت کھاتا ہے اس کا اثر روح پہ مرتب ہوتا ہے تو مادہ روح کو متاثر کرتا ہے روح ماضے کو متاثر کرتی اس ساری بحث کو دیکھتا ہوں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھو اور اسی سے اس کی اصل نکلتی ہے جو مزہ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ کے ہم نے کہا نا کہ ہندوؤں کو اہلی کتاب سمجھتے ہیں حضرت اسی پہ پیچھے چلے جائیں تو مجھے اب تک تحقیق اس کی ملی نہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مغلوں نے جو ہندو عورتوں سے شادیاں کی ہیں اس کی بھی کوئی اصل ایسی ہی ہوگی نے کسی نے کہا ہوگا کہ ہندو اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب سے نکاح کی اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر انہوں نے ہندو عورتوں سے شادیاں کر لی ہوں گی لیکن ایک تعبیل ہے تو جی ہے نہ ماننے میں کچھ حرج نہیں ہے کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی ہے کہ ہر آدمی مان لے لیکن خیال آتا ہے کہ ہندوؤں سے جو یہ مغل حکمران شادیاں کرتے تھے مسلمان علماء نے کیوں نہیں اس وقت منع کیا کیوں نہیں ان کو کچھ کہا حالانکہ بہت سی چیزوں میں آتا ہے کہ علماء اور قاضی نے ٹوکتے تھے غالباً اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت کے لوگوں نے اہل کتاب قرار دیا ہوگا اور اس وجہ سے انہوں نے اس کی اجازت دے دی ہوگی تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مادہ ہے یہ روح پر اثر کرتا ہے روح مادے پر اثر کرتی ہے اس کے لیے حدیث میں جب وہ آئے تو شاہ صاحب رحمت اللہ نے اپنی فطری ذہانت سے ایسی حدیثیں نقل کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے اب تلبینہ ہے کھانے کا ایک حلوہ ہی ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غم پر اثر کرتا ہے غم کو کم کر دیتا ہے تو یہ مادہ ہے لیکن اس نے جا کر روح پر اثر کیا اسی طرح ایک آدمی رشوت کا حرام مال کھاتا ہے روح پر جا کر اس کا اثر مرتب ہوگا اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی جو ہی اس کا انتقال ہوتا ہے اس کی روح فوراً اللہ کے عرش کے نیچے لے جاتے ہیں اور عرش سے پھر احکامات الہی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ روح پاک تو جب روح ناپاک ہوتی ہے <clears throat> پھر اسے وہ خبیص کہتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ شاہی صاحب رحمۃ اللہ ہیں جسے تم عربی میں خبیص کہتے ہو ہندی میں اسے بھوت کہتے ہیں اور وہی روحیں پھر مسلط کر دی جاتی ہیں دنیا میں بھیج دی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو تنگ کریں اور لوگوں کو تکالیف پہنچائیں کیونکہ وہ خود اتنی بری صفات کی مالکہ ہوتی ہیں وہ روحیں کہ وہ خود مصنوعی ہوتی ہیں اس لیے لوگوں کو آ کے تنگ کرتی رہتی ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا یہ فلسفہ دوسری انہوں نے مثال دی انہوں نے کہا حبت السودا یعنی وہ جو فی الحبت سودا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کالا دانا ہے کلونجی یہ جو اچار میں پڑتی ہے اسے اور بھی کچھ کہتے ہیں کلونجی کے علاوہ کیا کہتے ہیں رائی سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے رائی کا دانا بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن بہرحال آپ کو سمجھ آ گئی تو بس کافی ہے انہوں نے جی شونیز فارسی میں یہاں کی زبان میں اور اسے کیا کہتے ہیں تو فارسی اور شونیز فارسی میں کہتے ہیں سونف کو کہتے ہیں رائی کو اس کو کلنجی کو شونیز کہتے ہیں فارسی سونف کو نہیں کہتے کلنجی جب سمجھ آتی ہے تو بس ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سیاست دانے میں شفا ہے سب چیزوں میں سوائے موت کے اس کا مطلب یا تو یہ لے لیا جائے کہ جسمانی بیماریاں جو ہیں اس پہ اثر کرتی ہے یا پھر مطلب یہ لے لیا جائے کہ یہ جو آدمی دانی کو استعمال کرتا رہتا ہے اس کی روحانیت پر بھی اثر ہوتا ہے غم ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے خوشی ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے جو بھی اس کی روح میں تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے اسے استعمال کیا جائے تو اس سے واپس کی حاصل ہو جاتی ہے اس کی ایک اور مثال خیال میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ امت میں طے شدہ بات ہے جو حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو تھے اس سے شفا ملتی تھی مسلم کی روایت میں آتا ہے اور کئی جگہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کو چھوئی ہوتی تھی یا آپ کے جسم کا حصہ ہوتی تھی ان چیزوں کو لے کے پانی میں ڈبو کے وہ نکال لیتے تھے اور یہ پانی ان کو پلایا جاتا تھا مریضوں کو تو انہیں شفا ہو جاتی تھی حضرت اسما رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہ ایک جبا لاتی تھی اور پانی کی بالٹی میں بھگو کے اسے نکال لیتی تھی اور کہتی تھی یہ وہ چیز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ایک جگہ آتا ہے وہ چادر لاتی تھی اور اسے بھگوتی تھی بالٹی میں اور نکال لیتی تھی اور کہتی تھی یہ پانی مریضوں کو پلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس چادر میں ایک جگہ آتا ہے کہ صحابہ کے رضی اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے اور وہ بال پانی میں ڈال کے نکال لیتے تھے اور یہ بال یہ بالوں والا جو پانی تھا یہ مریضوں کو پلاتے تھے انہیں شفا ہو جاتی تھی یہ جو ساری چیزیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ مادہ وہ چیز جو بال ہے یا کپڑا ہے اس کا اثر روح پر پڑتا تھا اور اسی سے اس زمانے کے بعد محدثین اور صوفیہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا پانی استعمال کرتے تھے تاکہ باطن پاک ہو جائے تزکیا ہو جائے وہ اس سے وہ شفا مراد لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس پہ اثر کر سکتی ہے جسم پہ تو روح پہ کیوں نہیں اثر کر سکتی لیکن اس کو انہوں نے عام نہیں کیا اگر عام کر دیتے اور لوگ اسے دین کا شرعی مسئلہ بنا دیتے تو ہو سکتا تھا کہ کسی وقت اختیار کی صورت اختیار کر جاتی اس سے انہوں نے نے عام نہیں کیا پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تیسری مثال دی اور انہوں نے کہا کہ ابوال و البانی شفا اور دیکھو اونٹوں کے پیشاب میں اور ان کے دودھ میں شفا صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس لیے نقل فرمایا کہ لوگوں کی توجہ ہو جائے کہ ان چیزوں میں شفا ہے اور اس میں شفا کیسے ہے کہ وہ جو خاصیت اللہ نے کسی چیز میں رکھی ہے وہ اصل میں جدا نہیں ہوتی وزن آگ میں جلانے کی خصوصیت ہے اس کو کوئی اس سے جدا نہیں کر سکتا وجود اللہ اللہ اگر چاہے تو آپ کو حکم دے دے نہیں جلاتی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا پانی کو حکم دے دے تو اللہ کے پانی ڈبوتا ہے لیکن یہ خصوصیتیں ان چیزوں کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہیں رچی بسی ہوئی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کو ان کے اثرات مرتب کرنے سے منع کر سکے اینٹوں کی مثال وہ ہے کہ قبیلے سے دو اربوں کے اکل اور خرائ اور ان کے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس نو آدمی پانچ ایک قبیلے کے تھے چار ایک قبیلے کے تھے چار چار دونوں کے تھے نواں آدمی کسی اور قبیلے کا تھا یہ ساری تقسیم محدثین نے لکھی ہے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اپنی تنگی کی زندگی کا غالباً اس بات کا جو بھوک اور پیاس سے مرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا مدینہ منورہ میں رہنے لگے اور اصحاب صفا میں یہ لوگ شامل ہو گئے مدینہ منورہ میں بخار تھا بہت زیادہ اور جب شدید بخار ہونا شروع ہوا تو ان کے پیٹ بڑھ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ رنگتیں تبدیل ہو گئی ایک جگہ یہ آتا ہے کہ انہیں کسی ایسی بیماری نے آ لیا کہ ان کے سر سوج گئے اور اور سینے تک وہ سوجن آ گئی اور ان لوگوں کو شدید بخار شروع ہو گیا تو انہوں نے کیا اللہ کے رسول ہمیں یہاں سے بھیج دیا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس بیماری سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یہ آئے تھے بیمار تھے جب ٹھیک ہو گئے تو ان کا اللہ کے رسول ہم تو مدینہ منورہ کی زندگی میں نہیں رہ سکتے ہمیں تو باہر دیہات کی زندگی میں رہنے میں آسانی ہوتی ہے کوئی بھی سبب ہو بیماری ہو یا ان کی اپنی خواہش ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا اور آپ نے فرمایا لان جگہ چلے جاؤ اور وہاں پر اونٹ ہے دو طرح کی اونٹیاں تھیں ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی اکتیاں تھیں اور ان کا دودھ روزانہ آپ کے لیے لایا جاتا تھا آپ اور آپ کے گھر والے پیتے تھے اور کچھ زکات کی تھی تو آپ نے کہا وہاں جاؤ اور وہاں رہو رہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوکر وہاں رکھے ہوئے تھے جو ان انگتیوں کی خدمت کرتے تھے ایک ہستے یسار رضی اللہ عنہ تھے اور یسار رضی اللہ عنہ اصل میں غلام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دن نماز پڑھتے دیکھا تو بہت اچھی نماز پڑھتے تھے آپ نے انہیں آزاد کر دی اور آپ نے انہیں آ جاؤ اور وہاں جا کر رہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا نا یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا دیا تھا ان کے بہت غلام تھے اتنے زیادہ اتنی ان کی عادت مشہور ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ میں جب منڈی لگتی تھی تو غلام یہ دعا کرتے تھے کہ کاش ابن عمر لے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ جس غلام کو دیکھتے تھے کہ وہ نماز بہت اچھی پڑھ رہا ہے تو اسے کہتے تھے جاؤ تم آزاد ہو میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی غلامی بھی رہے اور عبد اللہ کی بھی بس اللہ کی غلامی میں چلے جاؤ نماز پڑھا کرو تو لوگ تمنا کرتے تھے کہ کسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آخری تو ان کے بیٹے نے عرض کیا ایک دن کہ ابا یہ جو نمازیں اتنی سنوار سنوار کے پڑھتے ہیں نا یہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ سے کوئی تعلق ہے یہ تو آزادی کے لیے پڑھتے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ کہنے لگے اچھا بیٹے اللہ کے لیے دھوکا دیتے ہیں تم اللہ کے لیے بھی کھا وہ محبت کا اتنا غلبہ تھا اللہ کے ساتھ تعلق سمجھتے وہ بھی تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ کہتے تھے اچھا چلو چلنے دیں تو اس لیے بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے وہ صورتحال کو سمجھتے ہوتے ہیں لیکن اس مسئلے سے کہتے ہیں کہ چلنے دو اس کو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کو اصل مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا اور مسئلہ تو استاد سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بچہ یہ کیا کر رہا ہے طالب علم میرے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے استاد کو دھوکہ دے دیا دھوکا اوکھا کچھ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں چلو یار بچہ ہے چلنے دو بھی کوئی مسئلہ نہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسے کہتے وہ کہتے ہیں چل اچھا اللہ کے لیے دھوکہ دے رہا ہے ہم اللہ کے لیے دھوکہ کھا دیں یہ تاہم رضی اللہ عنہ وہ حقیقت میں ایسی اچھی نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے وہاں جاؤ اور میری اونٹیوں کے ساتھ رہو اور دودھ بھیج دیا کرو اور اس طرح کرو کہ ایک اور بھی بھیج دیا اور انہیں صدقے کی اونٹنیوں پہ متعین کروا دیا اب جب یہ لوگ بیمار ہوئے تو چونکہ مسافر تھے اور مسافر کے لیے صدقہ زکات اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں جائیں اور وہاں پر دودھ پی لیا کریں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو الفاظ نقل کیے ہیں اور جو بخاری میں آتے ہیں پی البلی و البانی کہ فرمایا اونٹوں کا دودھ پی لو اور پیشاب پی لو اس میں شفا اس پہ فکا نے بحث کی ہے یہ بحث اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اب جو بھی اس حدیث کو سنے گا نا وہ پہلا سوال یہی ہوگا کہ جی پیشاب کیا باپ تھا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی تھی اس حدیث سے بہت سے حضرات نے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے مالکیا نے اور ہم نے وہ کہتے ہیں اور امام شافی رحمت اللہ کے دو قول ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے ان کا پیشاب پاک ہنفیوں میں امام محمد رحمت اللہ علیہ طرف گئے اچھا اب جب مسئلہ یہ آ گیا کہ پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے تو اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کیوں دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک چیزوں سے شفا حاصل کرنا چاہیے مسئلہ تو یہ بھی ثابت ہوا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے پتا چل گیا تھا کہ جو خارش یا مختلف تکلیفیں انہیں میدے کی ہو رہی ہیں اور جو ان کا رنگ درد پڑ گیا ہے اس کا علاج ہے وہی کے ذریعے پتا چلا تھا تو تم جب ڈاکٹر آج آرام سے کسی کا علاج کرے گا تو ڈاکٹر پر کوئی وہی آ جائے گی وہ کہتے ہیں کتنا اجازت دی امام محمد رحمت اللہ علیہ کی اجازت دیتے ہیں اور پھر اسی اجازت پر مزید وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حرام چیز سے خارجی علاج کیا جائے تو یہ چاہیے خارجی علاج کیا جائے پھر اس پہ وہ لے آتے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی روایت اور اب تو ہم اسی پہ بتوا دیتے ہیں کہ اگر فرض کر لیجئے کوئی الکوہل سے زخم کو صاف کیا کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ جائز ہے کیونکہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو زخم آ گیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ شراب سے وہ زخم دھویا گیا ہے تاکہ ٹھیک ہو جائے تو رضی اللہ عنہ نے منع نہیں کیا تو ان کا منع نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات درست ہے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں اس پہ بحث کی ہے اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد کسی خاتون کو ڈاکٹر جو ہیں کسی خاص قسم کی شراب میں بٹھاتے ہیں اس کے بعد عثمانی عوارض کے لیے تو یہ جائز ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے جائز لکھا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ خارجی استعمال میں حرام چیز کا استعمال جائز اس کے بعد مسئلہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے کہ جو شراب جس پر شراب کی تعریف صادق آتی ہے ہنفی وہ کہا کہتے ہیں کہ وہ وہ ہے جو چار چیزوں سے بنائی, بنائی گئی ہو بنیادی طور پہ کھجور سے بنائی گئی ہو انگور سے بنائی گئی ہو اس طرح کی چیزوں سے وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ جو خالص شراب ہے اب وہ شراب بنتی کم ہے یہ جو الکوہل ہے یہ اسپرٹ ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہ اصل شراب ہے ہی نہیں جس پہ حرام کا حکم لگا تو جب یہ عارضی چیزوں سے بنائی گئی تو اس کا حکم تو اور بھی کم ہو گیا جب کم ہو گیا تو اسپرٹ کا استعمال جاری ہو گیا اسی لیے صدی کے آغاز پچھلی صدی کے آغاز میں جب انگریزی دوائیاں آنے لگیں ہر چیز میں الکوہل ڈال سکتا ہر چیز میں پھر اوپر سے یہ آ گیا ہومیوپیتھک اس میں بھی الکوہل ڈالتے تھے اس چیز کا بھی اثر تھا تو اس وقت اس ساری بحث کو حضرت نبر اللہ نے اس کی تنقید کی اور حضرت نے لکھا کہ انگریزیوں دوائیوں کا استعمال جائز ہے کیونکہ اس میں الکوہل جو استعمال ہوتی ہے وہ وہ شرابی نہیں ہے جس پہ حرام کا حکم لگتا ہے اور پھر ہوتی بھی ہے تو وہ اتنی کم مقدار ہوتی ہے کہ نشے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا اس سب کی بنیاد یہ حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ اونٹوں کا پیشاب بھی پی لیں اور اونٹوں کا دودھ بھی پی لیں یہ تو ہے ایک فکری بہن امام محمد رحمۃ اللہ کے اس بات کے قائل ہوئے اس لیے ہنفی بکار نے اجازت دے دی اس کے بعد جو اس میں خرابی ہے وہ بھی آپ سے عرض کریں اس لیے بہت سے لوگ معاذ اللہ جنہیں ہم نے بھی دیکھا ہے وہ الکوہل پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام محمد نے ہنفیوں میں اجازت دی ہے چھوٹ وہ یہ چیز نہیں ہے جو وہ کچھ کہتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں اس کا اور وہ کہتے ہیں تم ہنفیوں کیا اس بات کی اجازت ہے وہ بات اور ہے جس کو آنا آپ نے کہا ہے اور جو نشہ وہ کرتے ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کرتا حدیث جو کہ بخاری شریف میں آئی مسلم میں آئی اس لیے حدیث پہ تو اعتراض کیا نہیں جا سکتا البتہ اس حدیث پر ہمارے ہم نے جن لوگوں سے پڑھا ان میں قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے میں نے مسلم پڑھی مسلم کے سبق میں ان کی تحقیق یہ تھی کہ وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اونٹوں کے دودھ کا فرمایا تھا اور عربوں میں یہ جو بیماری تھی نا بخار کی اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے درد ہو جانے کی اور پیٹ کے پھول جانے کی قدیم عربوں میں علاج چلا آتا تھا اونٹ کیا پیشاب پینے سے یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی تو حضرت قاضی صاحب شمس الدین صاحب کے راوی نے جب اس حدیث کو بیان کیا نا آگے کسی راوی نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف لفظ تھا کہ دودھ پی لو یہ پیشاب غلط اس نے اپنی طرف سے بڑھایا کیونکہ اس کے ذہن پہ غلبہ تھا کہ عربوں میں علاج یہ ہوتا ہے تو ایک لفظ اس نے بڑھا دیا آگے کے رابطیوں نے اسے روایت کر دیا حضرت کی تحقیق یہ اس لیے ذکر کر دی کہ اس کی طرف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے یہ بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو ہیں اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت فرماتے تھے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس میں پیشاب کے الفاظ حدیث کے اصل الفاظ نہیں ہیں بلکہ راویوں کا اضافہ ہے یہ تو ایک علمی تھی چھوڑیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہوں گے چلو پھر ہوا کیا یہ لوگ چلے گئے حضرت یہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی تھے انہوں نے جا کر جب دودھ پیا یا پیشاب پیا جو کچھ بھی نصحت ہو گئی رنگ ان کے نکھر گئے بہت ٹھیک ہو گئے جب بہت ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے حضرت یسار رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور ان کو اندھا کر دیا ان کی آنکھوں میں گرم لوہے کی سلائیاں پھیر نابینا ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد جو اونٹیاں تھی لے کے بھاگ گئے ادھر شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ دودھ نہیں آیا کھانے پینے دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی آپ نے فرمایا اللہ جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو پیاسا رکھا ہے بتایا تو بھی اسے پیاسا رکھ یہاں پر حدیث میں جو لفظ آئے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اور یہ یقینی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سکون کی ہی ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ حضرات نہیں تھے اللہ اللہ محمد ان کو پیاسا جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ کی آل کو پیاسا رکھا تو المومنین ہی تھی اس طریقے سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کسے کہتے تھے تھوڑی دیر میں وہ جو دوسرا تھا اونٹنیوں پر نگران وہ آ گئے روتے جیتے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بتایا آ کے کہ اللہ کے رسول یہ پیش آیا جن لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا انہوں نے یوں ڈاکہ ڈالا ہے قتل بھی کیا ہے مرتد بھی ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں نابینا بھی کر دیا ہے تو چاروں جرم انہوں نے کیے یعنی ایک آدمی کو نابینا کر دینا پھر اسے قتل کر دینا پھر ڈاکہ ڈالنا ان بگا کے لے جانا اور کفر ارتداد کرنا یہ چاروں جرائم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ رات چھپ رہے اور صبح انہوں نے حضرت قرض بن جعفر کو قرض بن جابر یا پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو بلایا جو عمر رضی اللہ عنہ کے بہن ہوئی تھے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بلایا اور نے میں بیس آدمی لے کے جاؤ اور ایک کھوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی وہ کھوجی جو وہ نشانات دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے اس نے پہنچا دیا اس نے کہا یہ آدمی یہاں آ کر ٹھہرے یہ بیس آدمی جو گئے تھے ان میں حصوبر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے ان کے بھائی ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے قبیلہ بن سلمہ کے بھی دو دو لوگ تھے ایک ایک قبیلے سے دو دو لوگ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دیے اور جب جا کر اس کھوج لگانے والے نے بتایا کہ یہاں ٹھہرے ہیں تو واقعی پکڑے تو پکڑ کے وہ زندہ سب کو لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یا دس آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی ساری بات پھر آپ نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بھی سلائی جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا ویسے ہی ان کے ساتھ بھی کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکے کی حد جاری فرمائی اور فرمایا ان کا ایک ایک ہاتھ اور پاؤں یہ کام کاٹنے کے بعد طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ کو داغ دیا جاتا ہے تاکہ رگیں بند ہو جائیں اور خون باقی نہ رہے حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت اس کو نہیں کہا تو صحابہ رضی اللہ نے کچھ نہیں کیا تو انہیں پھینک دیا گیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وہیں پہ تڑپنے دیا وہ اس طرح تڑپ تڑپ کے مر گئے کہ ان میں سے انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ پانی مانگتا تھا اسے پانی نہیں دیا جاتا تھا یا تو اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پانی نہیں دیا اور یا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والوں کو بھی تو بھوکا رکھا تھا ساری رات تو اس کا بدلہ بھی ہوا آنکھیں جس طرح انہوں نے ضائع کی تھی اس کا بدلہ بھی ہوا ارتداف کی سزا بھی نافذ ہوئی ڈاکے کی سزا بھی نافذ ہوئی یہ ساری حدود جو بیا وقت نافذ ہوئی ہیں جب لوگ اس کو نہیں نا یاد کرتے اور صرف اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی سخت سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دی تھی لوہے کو گرم کروا کے ان کی آنکھوں میں لگا دیا تھا اور اس طرح ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینک دی اور پانی مانگتے تھے پانی نہیں دیا جاتا تھا تو بھائی پورے ان کے بھی تو پڑھو نا انہوں نے ایک شخص کے ساتھ کیا کیا ایسی عبرت ہوئی لوگوں کو کہ کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ ڈاکہ کو ڈالتا تو یہ اس حال میں مر گیا یہ ہے وہ چیز پوری حدیث جس کا یہاں پر ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ یہ اس طرح کرو تو اس سے تمہارے پیٹ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر آخری بات شاہ صاحب رحمت اللہ کی کہ شبرم شبرم کے بارے یہاں پر یہ جو دو الفاظ آئے ہیں ایک ہے حبت سودا جس کا بھی کلبندی کا وکاس سنا بھی اس کو کہتے ہیں اور لغت میں سنا کس کو کہتے ہیں یہ اردو کی جو ڈکشنریز ہیں بڑی بڑی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سنا جنگلی نیل کے مشابہ ایک پودا جو نصف گز تک لمبا ہوتا ہے اس کے پتے برگے ہنا کی مان ہنا مہندی حضور میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اونٹنیاں تھیں نا جنہیں لے کے بھاگ گئے تھے ان میں ایک اونٹنی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنا رکھا تھا حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل عادت تھی کہ ہر چیز کا کوئی نام رکھ دیتے تھے کپڑے ہوتے تھے تو کپڑے کا بھی کوئی نام رکھتے تھے جانور ہوتا تھا اس کا بھی کوئی نام رکھتے تھے تاکہ بوقت ضرورت اگر چیز کو مانگا جائے تو نام لے کے مانگے نا کہ یہ چیز چاہیے دس سواری کے یہ جانور ہیں تو اس میں سے ہر ایک کا نام اگر الگ الگ ہے تو اس کو نام لے کے پکارا جائے کہ مجھے یہ جانور چاہیے سواری کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کا نام رکھ دیتے تھے یہ یورپ امریکہ میں یا مختلف جگہوں پہ یہ جو گاڑیوں کے نام رکھ دیتے ہیں نا اس کی اصل بھی ایک ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا نام کسوا تھا ایک اونٹنی تھی جس کا نام ہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انہوں نے ذبح کر کے کھا بھی دیا اور پھر باقی اونٹیاں لے کے بھاگ بھی گئے تھے یہ سے مجھے یاد آ گئی یہ حدیث کا جملہ <clears throat> اچھا یہ کہتے ہیں کہ سنا جو ہے جنگلی نیب کے مشابے ایک پودا جو نس گز تک لمبا ہوتا ہے اس کے پتے بھر کے کی مانند اور پھول کسی قدر نیبو ہوتے ہیں اس کی پھلی چپٹی سی ہوتی ہے جس کے اندر چپٹا سا لبوترا اور کسی قدر خمیدہ چھوٹا سا تخم ہوتا ہے اس کے پتے دوا خصوصاً نسل کے طور پر مستعمل ہے یعنی ایسی چیز ایسے ایسے دانے جن کے کھانے سے انسان کو اگر کوئی شکایت ہو تو پیٹ کی شکایت دور ہو جائے جنہوں نے شیر لکھا ہے یا پھل ہے وہ سنا کا جو لگتا ہے جھاڑ میں یا کاہے خشک ہے جو آگے ہے پہاڑ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو سرما مہینے میں ایک بار پچھنے لگاتے تھے اور ہر سال سنا کا مسل لیتے تھے سنا کا پودا نصف گز تک لمبا اور جنگلی نیند کے مشابے ہوتا ہے سنا نویں صدی مسیحی سے طبائے عرب کے استعمال میں تھی جڑی بوٹیوں سے علاج اس کا ترجمہ یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے ایک تو یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں عرب اسکوٹی کا استعمال کرتے تھے مسیحی بھی اس سے پہلے کرتے تھے یمن میں بھی استعمال ہوتا تھا اس سے اب یہ جو آخری جملہ ہے یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ تو بہت گرم یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اس پہ محدثین کا اختلاف ہے کہ اصل جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے حضرت اسما رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی تھی اور انہوں نے کسی بیماری کا ذکر کیا تھا عورتوں کی تو کے متعلق کچھ باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شبرم کا استعمال کرو یا انہوں نے خود کہا کہ میں شبرم کا استعمال کروں تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یا تو تو تو یہ فرمایا تھا کہ ہارون ہارون وہ وہ بہت بہت گرم ہے گرم ہے یا یہ فرمایا تھا کہ ہارون جارون ارے وہ تو بہت گرم ہے اور اس کی وجہ سے تو انسان کا پیٹ چل پڑتا ہے یہ فرمایا تھا دونوں میں سے کوئی بھی اب یہ ہے کیا شبرم اس کو دیکھیں آپ ڈکشنری میں تو انہوں نے اس کو لکھا ہے شب شم یا شب رم دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے ایک روئیتگی ہے دار اب اس ڈکشنری کے الفاظ کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا یعنی ایک چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے اس میں گریں لگی ہوئی ہوتی ہیں ہاتھ ہر تک لمبی ہوتی ہے اور نئے کی طرح اس کا درخت ہوتا ہے نئے جو حکے حکا جس کا نڑی بنتی ہے نا جو نڑی ہے اسے نئے کہتے ہیں فارسی میں بسری کا پہلا شیر بھی ہے نا بے از نئے نئے کی سنو اس نڑی کی سنو جس سے بانسری بنتی ہے اس کی ایک قسم ہے یہ بانس کی نئے کی طرح اس کا درخت ہوتا ہے باغوں اور کھیتوں میں جمتی ہے رونگٹے اس پر ہوتے ہیں اس میں سے دودھ نکلتا ہے پتے تبرقوں کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں اور دانے مسور کی طرح ہوتے ہیں اور منتحل عرب میں یہ بھی ایک لغت کی کتاب ہے کہتے ہیں اس میں لکھا ہے چنے کی طرح بتایا رنگ سفیدی اور زردی مائل ہوتا ہے پھولوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے جڑ اس کی موٹی اور پوری شیر ہوتی ہے یعنی جو جڑ ہے اگر اسے توڑے تو اس میں سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے اس کو گائے کھاتی ہے تو مر جاتی ہے بکری نہیں مرتی خزائن الادویہ سے انہوں نے یہ شبرم کی تعریف لکھی ہے کسی حکیم کے پاس چلے جائیں تو وہ یہ بالکل بڑی آسانی سے بتا دے گا یہ دونوں چیزیں کیا ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جتنی چیزوں کو بھی تخلیق کیا ہے ہر چیز کی خصوصیات ہیں اور وہ خصوصیات اس سے جدا نہیں ہوتی اب اس کا فائدہ کیا ہے اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تدبیر اللہ کی صفت کا بیان کریں گے پھر ان تینوں کو جمع کر کے بتائیں گے کہ میں نے یہ ساری بحث کیوں